نمبر पंद्रह افضل حج कौन عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله قال الشاعث التافل فقام رجل آخر فقال أي الحج أفضل يا رسول الله قال العج والسج فقام رجل آخر فقال ما السبيل يا رسول الله قال الزاد والراحلة حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حاجی کون ہے یعنی حاجی کی کیا حالت ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر غبار آلود بال پراگندہ اور پسینے اور میل کی وجہ سے بو آتی ہو یعنی زیب و زینت کو ترک کرنے والا ہو ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ کون سا حج افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے اور حج کا خون بہایا جائے ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ راستہ کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے فرمان ولی اللہ علّہ البیت من استطاع علیہ سبیلا میں تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد زاد راہ اور سواری ہے